السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ون ون چار سو گیارہ دھیان سے سنیے میں پہلے حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں مختصر سبق دیتا ہوں حدیث کے الفاظ بہت دھیان سے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اس میں بہت بہت بہت نور ہے اس کے سننے سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے وہ الفاظ سنیے اور پھر اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے عن ابی ہو رہے اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان الحدیث رواہ البخاری ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے جواب میں اللہ کہنا ضروری ہے اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمع آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمع لیتا ہے تو شیطان ہستا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے یاد رکھنا ہمارے ماحول کے اندر جب چھیک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے کے بجائے سوری کہتے ہیں سوری ارے بھائی سوری کا کیا مطلب ہم کسی جگہ امریکہ کے سفر میں تھے اب وہ چھینک آ رہی تو کہہ رہا سوری بھائی ہمارے یہاں سوری بوری تو ہے نہیں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ چھینکنے والا کہے الحمد پھر جو سنے تو وہ کہے ارحم وہ کہے سامنے والا یہ اللہ یہ ہماری شریعت ہے اور یہ جمائی بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب منہ جو ہے پھیلا کر آواز آتی ہے اندر سے ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے اس لیے اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ جب بھی جمع آئے آساہری بات ہے کہ آدمی کو کبھی تھکا ہوتا ہے اس کو جمع آتی اس کو روکنے کی آدمی کوشش کرے روکنے کی یہ نہیں کہ سب کے سامنے منہ پھیلا کر بول رہا ہے اور پھر اندر سے آواز بھی آ رہی ہے نہ شیطان کو ہنسی آتی ہے شیطان کو مت ہنسائیے شیطان کو دور لانے کی ضرورت ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان سنتوں پر چلنے کی کوشش کیجیے اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھ لیجئے جنت درخت لگ جائے گا انشاءاللہ پڑھئے پڑھیے سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی دیکھیں دیکھیے میں نے تین مرتبہ پڑھا میرے لیے تین درخت جنت کے اندر کھجور کے لگ گئے یقینی ہے لگ گئے فرشتوں نے لگا لیے آپ بھی بڑھیں گے آپ کے لیے بھی لگ جائیں گے اس لیے جنت میں درخت بھی لگا لیجئے اللہ تعالیٰ ان درختوں تک پہنچنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین